www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العلي العظيم واحترم بھائیور بزرگوں اس وقت جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہے یہ اٹھائیسویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت ہے اور اس آیت میں تمام ایمان والوں کو متنوع کیا گیا ہے کہ وہ خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیں اور تنبیہ کی گئی ہے کہ جہنم کو کوئی ہلکے میں نہ لے بلکہ وہ بڑی خطرناک اور ناقابل تصور عذاب کی جگہ ہے اور وہ ایسی آگ ہے کہ جس کو دہکانے کے لیے دنیا کے اسباب جو عام طور پر جن سے آگ جلائی جاتی ہے وہ نہیں ہے بلکہ اس آگ کو دہکانے کے لیے خود انسانوں کو استعمال کیا جائے اور پتھروں کو استعمال کیا جائے جس سے آگ کی ہیٹنگ غیر معمولی طور پر بڑھ جائے گی جس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ جلانے کی طاقت رکھتی ہے دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے اللہ تعالی ہمیں بچائے یہ دنیا کی آگ بھی جلانے میں کوئی کم نہیں ہے آبادیوں کی آبادیوں کو جلا سکتی ہے بلڈنگوں کی بلڈنگیں بھسم ہو جاتی ہیں جب آگ لگتی ہے اللہ محفوظ رکھے انسانوں کی راکھ بن جاتی ہے آپ نے سنا ہوگا احمد آباد میں جہاز کا حادثہ ہوا تھا اور ڈھائی تین سو آدمی جل کے بالکل ختم ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا ہڈیاں بھی ہاتھ نہیں آئیں ایک لاکھ لیٹر پیٹرول اس میں آگ لگ گئی جو اس میں بھرا ہوا تھا تو دنیا کی آگ بھی جلانے میں کم نہیں ہے مگر اس سے بھی انہتر گنا زیادہ ہے کہ جہاں آگ ہو اس آگ کا کیا تصور ہو سکتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب زیادہ آگ میں ہیٹنگ آتی ہے تو سرخ ہو جاتی ہے فرمایا پھر ایک ہزار سال دہکایا گیا تو وہ بالکل سفید ہو گئی یہ بھی بہت زیادہ گرمی کی علامت ہے کہ نظر ہی نہ آئے خالی گرمی گرمی ہو اور فرمایا پھر ایک ہزار سال دہکایا گیا تو سیاہ ہو گئی اور اب اسی حالت میں دہک رہی ہے یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے اس سے ہر آدمی کو بچنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے خود بھی بچیں گھر کی عورتیں بھی بچیں گھر کے بچے بھی بچیں بچیاں بھی بچیں ان سب کو بچانے کے بارے میں آدمی اہتمام رکھے یہ قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے ہم دنیا کی آگ سے جیسے بچتے ہیں اور بچاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں ہمارے دل میں داغیہ ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ بچے گا کیسے یہ دنیا میں کوئی نظر تو آ نہیں رہی کہ بچے ادھر جا رہے ہوں تو پکڑ لو بچے گا کیسے کیونکہ وہ آج تو عالم آخرت میں جل رہی ہے اور ابھی بھی جل رہی ہے ایسا نہیں ہے کل کو جلے گی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی آج تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے دونوں مخلوق ہیں اور دونوں تیار ہیں تو بچے گا کیسے آدمی تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام سے یہی سوال کیا کہ حضرت ہم اور ہماری بچے اور اولاد اور گھر والے کیسے بچیں گے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ سارے فرائض بجا لائیں اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں تو انشاءاللہ آگ سے بچ جائیں بچنے کا راستہ یہ ہے تو اب اس کے لیے ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا پڑے گا عقائد کا استحصار رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین کامل ہوں اور نہ صرف یہ کہ ہم خود رکھیں بلکہ بچوں کا ذہن بھی یہی بنائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو اللہ کی صفات پر یقین ہو اللہ کی وحدانیت پر یقین ہو الحاد اور دہریت کی بات ان میں جڑ نہ پکڑ پائے بلکہ اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہر مسلمان بچے بچی مرد عورت کے ذہن میں پوری طرح راسف ہونی چاہیے اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر یقین کتابوں پر یقین رسولوں پر یقین آخرت پر یقین تقدیر پر یقین غیب کی باتوں پر یقین الدین یومنون بالغیب اصل ایمان تو اسی کا نام ہے کہ آدمی مغیبات کو مانے قرآن اور حدیث کی خبر کی بنیاد پر ورنہ تو دیکھ کے تو سبھی مان لیں گے دیکھ کے ماننے کا اعتبار نہیں ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایمان جب تک ہی معتبر ہے جب تک کہ نزے کا عالم اور غرغرے کا عالم شروع نہ ہو جائے جب تک آدمی کا ایمان معتبر ہے اور جب عالم برزخ کی باتیں کھل جائیں سامنے اب لاکھ ایمان لاؤ اللہ کے ہاں اس ایمان کی کوئی قدر نہیں کوئی قیمت نہیں کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہا تو ہمارے بچوں بچیوں کے ذہن و دماغ میں ایمان سو فیصد راسخ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ماحول میں رہیں لیکن ان کے ایمان پر آنچ نہ ہے اس کے بغیر وہ جہنم سے بچ نہیں سکتے جہنم سے بچنے کی گارنٹی اگر مل سکتی ہے تو ایمان کے ذریعے مل سکتی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے دربار میں بلایا سفر اسراء و معراج اور آپ تشریف لے گئے رات ہی میں اور رات ہی میں واپس بھی آ گئے ساتوں آسمانوں پہ چلے گئے اور اللہ تعالی سے تحفے تحائف بھی ملے جس میں نمازیں بھی ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ہیں اور یہ سفر ہو گیا مکہ معظمہ سے مسجد اقسا تک تو دنیا میں زمین میں ہوا اور مسجد اقسا سے ساتوں آسمانوں تک ہوا سدرت المنتہا تک ہوا اس دور میں جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے تو تقریباً ایک مہینہ لگتا تھا مکہ معظمہ سے مسجد اقسا جانے میں اور یہاں آپ مسجد اقسا بھی چلے گئے اور آسمانوں پہ بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے اور رات رات میں صبح کو آپ نے ساری تفصیلات بیان کی اور اس میں یہ بھی تھا کہ میں سو رہا تھا اور پھر مجھے آواز دی گئی کوئی نظر نہیں آیا اور پھر مجھے بیت اللہ شریف کے قریب لایا گیا وہاں ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا اور وہ بڑی سپر فاسٹ تھی اس کی ایک ٹاپ وہاں پڑتی تھی جہاں اس کی نظر جاتی تھی اس پر مجھے سوار کرایا گیا اور پھر میں وہاں سے مسجد اقسا پہنچا اور پھر وہاں سے اوپر کا سفر ہوا اور میں آسمان میں پہنچا دروازے بند تھے جو میرے ساتھ ساتھی تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے پوچھا گیا کون ہے جواب ملا جبرائیل پھر سوال ہوا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا اکیلے ہو کہ نہیں محمد بھی ساتھ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر پوچھا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لے کے آئے ہو اوقت بوڑھی سا ہی لئی ہی کیا ان کو اللہ تعالی کی طرف سے انویٹیشن ملا ہے دعوت نامہ ملا ہے جو لے کے آ گئے ایسا تو نہیں دوستی میں لے آئے ہو کہ نہیں نہیں بلایا گیا ہے تب دروازہ کھلا تین سوال کے بعد یہ بتلانے کے لیے کہ آسمانوں پر سیکورٹی بڑی سخت ہے ٹائٹ ہے کوئی پر نہیں مار سکتا ورنہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ پہلے ہی سے سارے دروازے کھلے ہوئے رہتے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں کھول دیا جائے استقبال میں مگر اللہ تعالیٰ کو دکھلانا تھا کہ ہمارے سے کوٹی کا کتنا ٹائٹ نظام ہے کہ فرشتہ بھی خود نہیں جا سکتا اور پھر پہلے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دوسرے پہ فلاں سے اور تیسرے پہ فلاں سے ساری تفصیل آپ نے بیان فرما دی اب جو مکے کے مشرقین تھے ان کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی یہ عجیب بات ہے یہ تو عقل کے خلاف ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات چلے بھی گئے آ بھی گئے اور بھی گئے وہاں بھی گئے ہم تو کہا ہی کرتے تھے کہ ان پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے کوئی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ یہ انہوں نے پر پکنڈا کرنا شروع کر دیا www.attableek.com The Reviver of Iman اس وقت سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں تھے اس مجلس میں کچھ لوگ گئے ان کے پاس اور جا کر یہ کہا کہ ارے آپ اتنے عقل مند سمجھدار آدمی ہیں بدھیمان آدمی ہیں اب تو سوچئے ذرا آپ کے ساتھی کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ یوں چلے گئے اور چلے گئے اور آ گئے اور یہ اور وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تردد فرمایا کہ اگر جو تم خبر دے رہے ہو وہ سچی ہے اور حضور نے یہ باتیں بیان کی ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ضرور ایسے ہی ہوا ہے اور میں اس پر یقین کرتا ہوں سو فیصد میں ایمان لاتا ہوں اور فرمایا کہ ہم نے تو آپ کے کہنے پہ جنت جہنم مان لی آخرت مان لی تو یہ کیا بڑی بات یہ ہے کمال تصدیق اور یہ تصدیق ہر مومن سے مطلوب ہے جب دین کی بات آ جائے جب قرآن کی بات آ جائے جب قطعی طور پر حدیث کی بات آ جائے جب شرع حکم سامنے آ جائے تو عقل نہیں چلے گی نقل چلے گی تو آدمی کی بدھی نہیں چلے گی بلکہ وہ بات چلے گی جو اللہ نے فرمائی ہے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہے گھول کر کے پلا دینی ہے کہ وہ ہدایت اصل ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے تمہاری سمجھ تمہاری بوجھ تمہارا فہم اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی ہدایت کے سامنے جہنم سے بچانا ہے تو یہ جذبہ اور یہ عقیدہ اور یہ یقین ہمیں اپنے دل میں بھی پیدا کرنا ہے اپنے بچوں اور گھر والوں کے دل میں بھی پیدا کرنا ہے آج دنیا بہت فتنوں میں گر گئی ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے طرح طرح کی باتیں طرح طرح کے افکار خیالات نظریات بے سروبہ پھیلائے جاتے ہیں اور آزادی کے نام پر ان کی اشاعت ہوتی ہے اور اسلامی احکامات کو متعون کیا جاتا ہے اور بہت سے بھولے والے لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں قبل اس کے کہ ایسا کوئی موقع آئے خدا نخواستہ ہمیں اپنے بچوں پر محنت کرنی ہے ان کے سامنے دین کا مذاکرہ کرنا ہے دین کی باتیں رکھنی ہیں سمجھانی ہے جب ہم انہیں جہنم سے بچا پائیں اسی طریقے پر فرائض ادا کرنے کے لیے صحیح علم ضروری ہے ہمارا دین ہوا ہوائی دین نہیں ہے کہ بھائی جیسے چاہے کر لو بس ٹھیک ہے بہت سے مذہب ہیں دنیا میں ایسے چند رسومات کا نام ان کا مذہب ہے کچھ کرو نہ کرو فلاں کام کر لو بس ہو گیا کام مگر ہمارا دین ایسا نہیں ہمارے یہاں تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ بھی مستند ہے معلوم ہے اور کرنن بادہ کرن نقل ہوتا چلا آیا ہے قرآن کریم سے ماخوذ ہے احادیث شریفہ سے ماخوذ ہے اجماع امت سے محفوظ ہے اور پھر حضرات فقاہ کرام نے ان کو مدون کیا ہے مرتب کیا ہے اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو محض رکو سجدہ کرنے کا نام نماز نہیں ہے نماز سے پہلے نماز کی شرائط جاننا اور پوری کرنا لازم ہے بدن پاک ہوں کپڑے پاک ہوں جگہ پاک ہو اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں ہے تو آدمی کتنی لمبی نماز پڑھ لے نماز نہیں ہوگی کیونکہ شرط کا متحقق ہونا عمل سے پہلے ضروری ہے اسی طرح نماز کے کچھ ارکان ہیں ارکان کا مطلب اندر کے افعال قیام ہے سجود ہے رکو ہے آدھا ہے اگر آدمی انہیں جانے گا نہیں تو نماز کیسے پڑھے گا نماز کا رکن اعظم قرآن ہے قرآن آدمی نہیں پڑھے گا تو نماز کیسے پڑھے گا اسی طریقے پر روزہ ہے اس کے مسائل ہیں کیسے رکھا جاتا ہے کیسے نیت کی جاتی ہے کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کن سے مکرو ہو جاتا ہے کب کفارہ لازم ہوتا ہے کب قضا لازم ہوتی ہے یہ موٹی موٹی چیزیں اس کو جاننا ہے اسی طریقے پر زکوٰۃ ہے حج ہے اور وہ تمام باتیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے چاہے وہ حرام کے درجے کی چیزیں ہوں جیسے مردار ہے شراب ہے اور خون ہے اور ایسا جانور ہے جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو جھٹکے کا جانور ہے اسی طرح جوا سٹا ہے یہ موٹی موٹی باتیں ہر مسلمان کو پتا رہنی چاہیے کہ یہ بالکل حرام ہے قطان ان سے قریب کوئی نہ جائے سود حرام ہے حتی الامکان اس سے بچے یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس کو بتلانے کی ضرورت نہ ہو کسی مسلمان کو بلکہ وہ پہلے سے جانتا ہو ان سے بچنے کی کوشش کریں شراب کو ایسے ہی حرام سمجھے جیسے آدمی پیشاب کو حرام سمجھتا ہے خمر اور پیشاب میں نجاست کے اعتبار سے بھی فرق نہیں ہے دونوں نجاست غلیظہ کے حکم میں بالکل فلید ناپاک سو فیصد ناپاک ایسے ہی اخلاقی اعتبار سے جو برائیاں ہیں ان سے بچوں کو گھر والوں کو بچایا جائے یہ ہماری فکر ہونی چاہیے فواہش سے بچایا جائے آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی کا فتنہ ہے اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے مرد عورت دو صنفیں ضرور ہیں مگر دونوں کی حدود شریعت نے متعین کی ہیں ان میں اگر تعلق بھی ہوگا تو خاص ذمہ داریوں کے ساتھ ہوگا یہ نہیں ہے کہ یوز اور تھرو استعمال کرو اور ختم بلکہ جو تعلق قائم کرے گا پوری ذمہ داریوں کے ساتھ کرے گا جس کا نام ہے نکاح نکاح دراصل ذمہ داری قبول کرنے کا نام ہے ہم کہا کرتے ہیں کہ جب مجلس نکاح میں پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی تمہارے نکاح میں دی جا رہی ہے تمہیں قبول ہے اور وہ چھوٹا سا جملہ بولتا ہے کہ جی مجھے قبول ہے یہ دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے مگر ٹنوں بھاری ہے بیگم بھی قبول بیگم کے بچے بھی قبول بیگم کے ماں باپ بھی قبول بیگم کے بھائی بہن بھی قبول بیگم کا قبیلہ بھی قبول بیگم کے رشتہ دار بھی قبول سب قبول ہو گئے ایک قبول میں اس قبول کو جب آپ نے مان لیا تب آپ کے لیے اس عورت سے انتفاع حلال ہوا یہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے یہ تعمیر انسانیت کا ذریعہ ہے اسلام کی نظر میں ایک جوڑ کا ذریعہ ہے ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي علیہ بِالْمَعْرُوفِ یہ قرآن کی تعلیم ہے تو ہمیں خود بھی ان باتوں کا خیال کرنا ہے اور اپنے گھر والوں اور بچوں کا بھی یہ ذہن بنانا ہے جب ہم یہ کریں گے تو جہنم سے بچا پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بہت جامع ہے یا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر بار کو بچاؤ جہنم سے آگ سے وقود الناس والحجارہ جس کے دہکانے کے لیے انسان اور پتھر مقرر ہے اس کے بعد کیا فرمایا علیہ ملائکت غلاظ شداد اس جہنم پر آگ پر نگرانی کے لیے فرشتے مقرر بڑے ہی ترشرو ہیں اور بڑے طاقتور ہیں یہ کیوں فرمایا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ دنیا میں بہت سے مجرم جیلوں میں بھی اپنی سلطنت بنا لیتے ہیں اور جیلروں سے سیٹنگ کر لیتے ہیں اور مزے میں رہتے ہیں تو کوئی یہ سوچے کہ بھئی جہنم میں چلے بھی گئے تو کیا ہے ہم تو دادا ہیں وہاں بھی دادا بن جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے خطرناک جیلر ہیں وہاں شداد دیکھ کے تو پتا پانی ہو جائے گا ہوا خراب ہو جائے گی بڑے طاقتور بھی ہیں کوئی انہیں زیر نہیں کر سکتا اور کوئی ان سے کوئی سیٹنگ نہیں کر سکتا ذہن سے نکال دو یہ بات اچھا تو پھر ہم دوستی کر لیں گے کوئی یہ کہے تو فرمایا لا يعصون اللہ امرهم ويفعلون ما يؤمرون وہ نہ کسی کے دوست ہیں نہ دشمن وہ صرف اور صرف اللہ کے تابع دار ہیں جو اللہ کا آرڈر ہوگا وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے وہ تو سو فیصد آرڈر کی تعمیل کرتے ہیں بس لہذا جہنم سے بچنے کا انتظام تو تمہیں دنیا میں کر کے جانا پڑے گا بعد میں سوال نہیں جانے کے بعد سوال نہیں ہے جانے سے پہلے کر لو جو بھی کرنا ہے اور وہ جانے سے پہلے کا وقت دنیا کی زندگی ہے جب تک بھی دم میں دم ہے جان میں جان ہے راستے کھلے ہوئے موقع میسر ہیں اللہ تعالی کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے رضامندی مندی خوشنودی کا دروازہ کھلا ہوا ہے جہنم سے بچنے کے تمام اسباب موجود ہیں آج اس کی فکر کرو اپنے بارے میں بھی گھر والوں کے بارے میں بھی تو انشاءاللہ یہ فکر کارآمد ہوگی کامیاب ہوگی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں ہمیں بطور خاص اپنا محاسبہ کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے بچوں کا ماحول کیسا ہے کیا کمی ہم سے ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی روئی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اپنے عذاب سے پوری طرح محفوظ رکھے ہماری نسلوں کو بھی دین ایمان قرآن پر ثابت قدم رکھے اور اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر عافیت رحمت برکت کا ذریعہ بنائے ناقدری سے محفوظ رکھے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين